آف فضل و کرم سے ہو گر خط یار فضل و کرم سے مواف فض لو کرم سے ہو گل پتا یار مواف فض لو کرم سے ہو گل پتا یار لو کرم سے ہو ہر خطا یا حب ہو مغفرت پر سلطان انبیاء یا رب اللہ ہو مغفرت سلتا انبیاء یا رب بلا حساب ہو جلتے میں داخلہ یا رب بلا حساب ہو جلتے میں داخلہ

پڑو خل دل میں سرو کانگو عطا یا رب نبی کا کس کا صدا کے لیے تورا کس دے سدا کے لیے تو علانوی اللہ نبی کا سدا کے لیے تو تور مولاندی کس دے کس

رضیہ کو بنانے کے دے بنا یار بنا دے مجھ کو ان لگی بنا دے مجھے کو کی خلوص کا پہ قریب آ میرے کبھی ریا یارب قریب آ میرے کبھی کبرید کبیر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر اندھیری کا

شری مجھ کو نہ دے سزا یا رب کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب رم فرما ماں دے پورے پسے ماں پورا رم فرما دے تیرے حبیب عشق کا دیتا ہوں واسطہ یا رب نہیں ہے نا کوئی نے کی لگی ہے نا

مٹا دسا دشاخت میری مٹا یا مٹا دے ساری خطا میری بیٹا یار رب بنا دے مجھے کو اداگی خلوص کا پیک قریب آ اے نا میرے کبیریا یا رب اٹھے نا آنکھ کبھی بھی گناہ کی جانب اٹھے نا آنکھ کی جانب عطا کرم سے ہو ایسی مجھے بیٹے بیٹے اسلامی بھائیو آج ہم ان کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں جن کی نیچی نیچی نگاہوں کا واسطہ آڈا حضرت دیتے ہیں نیچی نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود اونچی کی رفعت پہ لاکھوں سلام یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو ہر طرف گویا کہ بد نگاہی بد نگاہی بد نگاہی کی دعوتیں ہیں اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف بد نگاہیوں کی دعوتیں ہیں گویا کے اللہ ماشاء اللہ اس فتنے کے دور میں اللہ تعالی سے ہم یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہماری نگاہوں کو شرم و حیات آ کر اٹھے کبھی بھی گنا کی جانب اٹھے نہ آخ کبھی بھی گنا کی جا اللہ اٹھے اٹھنا جانب عطا کرم سے ہو ایسی مجھے حیا یا رب عطا کرم سے ہو ایسی مجھے دین

کا سد کا صدا کے لیے تو راضی افر کر رنگ کر دے تو میں شاہ مروں مولا کریم تیرے بندے تیرے حبیب کا جشن ملادت منا کر جمع ہے تیری رضا کی تعلیم ہے تیرے حبیب کا جشن ملادت منا رہے ہیں اب غروب آفتاب ہونے والا ہے اے رب کریم تجھ سے تیرے کرم کی تیرے فضل کی تیرے رضا کی اور جنت میں بے حساب داخلے کی بھیک لینے کے لیے حاضر ہے مولا حبیب کے جشن ولادت کا صدقہ ہم مانتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے کیا ہمارے عمل ناقص کے مطابق کیا کتنے غلطیاں کتنی کوتاہیاں کیا کیا غفلتیں رہی ہوگی مگر بولا جمع تو تیرے حبیب کی جشن ولادت کی خوشی میں ہوئے نبی کا کا سدا گے نے تر لو نبی کا سدا گے لیے ترا رب کبھی بھی ہو خدا یا رب بلا عیسا ہو جل پے پتا

حساب کتاب نہیں عطا کر دے اللہ یا رب بلا حساب ہو جلت میں داخلہ یا رب پڑوس خل میں سر کا پڑوس سل میں سر بر کا وہ عطا یا چھپ چھپ کے جا سے کہ انہیں دیکھ سکوں میں جل میں مجھے ایسی جگہ یا اللہ تیرے حبیب کا ارشاد کچھ اس طرح بھی ملتا ہے اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں حدیث پاک میں کچھ طرح کا مضمون موجود ہے کہ جس سے مناقشہ ہوا یعنی جس سے پوچھا گیا یہ کام کیوں کیا وہ ہلاک ہو گیا کرم سے حساب لیا گیا تو ہمارے پاس حساب دینے جیسا ہے ہی کدھر سوائے اس کے اور کیا راستہ ہے اللہ اپنی رحمت سے بغیر حساب کتاب ہمیں جنت عطا کر دے اے مولا تیرے امیر کی جشن ولادت کی خوشیاں سمیٹتے ہوئے جمائے ہمیں خالی نہ لوٹا بولا گریب ان آخری گھڑیوں میں اپنی رحمت سے اپنی رحمت سے اپنے حبیب کی ولادت کی صدقے میں بولا بلا حساب جنت میں میں داخلہ حساب ہو داخلہ پڑوس سے فل دل میں سیب کاروں بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب بروز حشر جام سر کا بروزے سے حش سجام کو سر کا بدست کیے کو سر ہمیں پیلا دستے سا تیے کوسر ہمیں پلا یا تیری ماں پتوتر جا میری نس نس میں نس نس میں پے رضا ہو عطا عشق مصطفیٰ یا رب پے رضا ہو عطا عشق مصطفیٰ

گے کا کس میں ہے گوشنا